ابایا بن رفا بن رافع بن خدیج نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں جمعے کے لیے جا رہا تھا راستے میں ابو ابس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدم خدا کی راہ میں غبار آلودہ ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو سات